بارش اللہ کے کرم کی ہے رحمتیں ہیں مطاف پر بھی اور رحمتیں ہیں مطاف پر بھی اور بارش اللہ کے کرم کی ہے بارش اللہ کے کرم کی بائےائیںاک مارو پہ کابائے پاک بارش کرتی ہے بارش کرتی ہے کاش ہر شر سال حج کرے آس بج چار پل کر لے ہیں حضد چار پل ہے بارش اللہ کے کرتی ہے